حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی جبکہ ہم بھی آپ کے پاس ہی تھے اس نے کہا اے اللہ کے رسول میرا شوہر صفوان بن معطل جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتا ہے اور جب روزہ رکھتی ہوں تو تڑوا دیتا ہے اور خود فجر کی نماز سورج چڑھے پڑتا ہے صفوان بھی وہیں تھے چنانچہ آپ نے ان سے جو کچھ عورت نے کہا تھا اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اس کا یہ کہنا کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو یہ مارتا ہے یہ دراصل دو دو صورتیں پڑھتی ہے اور میں نے اس کو اس لمبی سے روکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک صورت کی ہو تو بھی لوگوں کو کافی ہے اور اس کا یہ کہنا کہ یہ میرا روزہ توڑوا دیتا ہے تو اس کی حالت یہ ہے کہ یہ روزہ ہی رکھے جاتی ہے اور میں جوان آدمی ہوں صبر نہیں کر سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے اور اس کا یہ کہنا کہ میں سورج چڑھے نماز پڑھتا ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارا گھرانہ اس بات میں معروف ہے اور ہم لوگ سورج نکلنے سے پہلے نہیں سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جاگا کرو تو نماز پڑھ لیا کرو امام ابو داود رحم اللہ کہتے ہیں کہ اس روایت کو حماد بن سلم نے حمید یا ثابت سے انہوں نے ابل متوکل سے بیان کیا ہے سننے داود حدیث نمبر دو ہزار چار سو انسٹھ